الغاشیہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے کیا تم کو اس چھا جانے والے کی خبر پہنچی ہے کچھ چہرے اس دن سلیل ہوں گے محنت کرنے والے تھکے ہوئے وہ دہکتی ہوئی آگ میں پڑیں گے کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلائے جائیں گے ان کے لیے کانٹوں والے جھاڑ کے سوا اور کوئی کھانا نہ ہوگا جو نہ موٹا کرے اور نہ بھوک مٹائے کچھ چہرے اس دن با رونق ہوں گے اپنی کمائی پر خوش ہوں گے اونچے باغ میں وہ اس میں کوئی لخ بات نہیں سنیں گے اس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے اس میں تخت ہوں گے اونچے بچھے ہوئے اور آپ خورے سامنے چنے ہوئے اور برابر بچھے ہوئے گدے اور قالین ہر طرف پڑے ہوئے تو کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے پیدا کیا گیا اور آسمان کو کہ وہ کس طرح بلند کیا گیا اور پہاڑوں کو کہ وہ کس طرح کھڑا کیا گیا اور زمین کو کہ وہ کس طرح بچھائی گئی بس تم یاد دہانی کر دو تم بس یاد دہانی کرنے والے ہو تم ان پر دروغہ نہیں مگر جس نے روح گردانی کی اور انکار کیا تو اللہ اس کو بڑا عذاب دے گا ہماری ہی طرف ان کی واپسی ہے پھر ہمارے ذمے ہے ان سے حساب لینا